بزرگوں بھائی اور دوستوں عزیز ساری کائنات اللہ کی نعمت کے نیچے جی رہی ہے دنیا کا کوئی انسان یا کوئی جن دنیا میں دو انسانوں کو اللہ نے مکلف بنایا ایک انسان ہے ایک جنات ہے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مکلف بنایا جیسے ہم پر نماز ہے ان پر بھی نماز ہے جیسے ہم پر روزے ہیں ان پر بھی ہیں جیسے ہم پر زکوٰۃ ہے ان پر بھی ہیں جیسے ہم پر حج ہے ان پر بھی حج ہے جیسے ہمیں ایمان لانا ہے ان کو بھی ایمان لانا ہے اسی لیے سورہ رحمان کے اندر تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو جب بیان فرمایا تو ہر نعمت کے بعد اللہ نے صرف انسانوں کو نہیں کہا جنوں کو بھی لیا فبی اعلی رب تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھکنا گے ہمیں بھی کہا جنوں کو بھی کہا چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے سب سے پہلے جن جو ایمان لائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مکی زندگی حضرت مکی زندگی میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے سوکھے اوقاز ایک جگہ ہے وہاں حضرت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے پہلی امتوں میں جنوں کا حال یہ تھا کہ یہ جنات ایک کے اوپر ایک اوپر جاتے تھے اور آسمانوں کی باتوں کو سنتے تھے جو فرشتے باتیں کرتے تھے اور ان باتوں کو لے کر آتے تھے اور دنیا میں نجومیوں کو دیتے تھے یہ شیاتی تھا جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نبی بن کر کے تشریف لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جانا بند کر دیا اور ستاروں کے ذریعے سے ان کو مارا جانا یہ جلائے جاتے تھے گرائے جاتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ستارہ پہنچنے سے پہلے کوئی ذرا سی بات سن لی تو وہ نجومی کو بتا دی وہ نجومی اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ننانوے جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے وہ ایک ذرا سی بات سچی ہو جاتی ہے تو لوگ ننانوے جھوٹی باتوں کو بھی سچے سمجھ لیتے ہیں اور اپنا ایمان کھو دیتے ہیں تو اب جب ان کا اوپر جانا بند ہوا تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ تحقیق کے لیے نکلے ان کی ایک جماعت حجاز کی طرف مکے کی طرف بھی آئی حضرت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے قرآن سنا حضرت کو نہیں پتا کہ یہاں جن آئے ہوئے انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد خود آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہوا اور یہی وہ نبی آخر الزما ہے اور ہم ان پر ایمان لاتے حضرت کو نہیں پتا کہ میرا قرآن کوئی سن رہا ہے اور وہ مجھ پر ایمان لا رہا ہے انہوں نے خود ہی ایمان قبول کر لیا یہ نصیبین کے جن تھے نصیبین عراق میں جگہ وہاں کے جن تھے اور یہ تحقیق کے لیے آئے تھے اور یہ حقیقت تک پہنچ گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس واقعے کا علم نہیں کہ میرے قرآن کو سن کر کے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اللہ نے وہی رکا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا قرآن سنا اور یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ یہی سچی کتاب ہے اللہ سمعنا قرآن عجبا بڑا عجیب قرآن ہے یہدی الرشد فآمنا بھی جو صحیح راستہ بتاتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ولن اب ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ اچھا یہاں جن آ کر کے گئے اور وہ ایمان مان لیا اس لیے یہاں ایک پہلی ہے اس صورت میں یہ سورہ جن کی آیات ہے یہاں ایک پہلی ہے پہلی کیا ہے اپنے وہاں گجراتی میں وہ کھانا بولتے اس کو کھانا یہاں پہلی اور اوکھارا یہ ہے کہ بتاؤ قرآن میں وہ کون سی آیات ہے جو بندے نے بولی اللہ نے لی اور اللہ نے بندے پر اتارا تو یہ وہ آیات ہیں کہ جو جنہوں نے بولی اللہ نے لی اور اللہ نے نبی کریم ضلع پر اتارا یہ پہلا جنوں کا ایمان تھا اس کے بعد مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ مرتبہ جنوں کے اندر تشریف لے اور وہاں جا کر کے حضرت نے چھ مرتبہ ان کو دین کی باتیں سمجھائی ایمان سمجھایا دین سمجھایا گویا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کا اجتماع کیا ہے وہاں جنوں کا بھی اجتماع ہوا اور اس میں بات رکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی میں جنہوں نے حضرت سے یوں کہا تھا کہ حضرت یہ انسان جو ہے نا وہ جو ہڈیاں ہوتی ہے اس کو ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں اور گندگی میں ڈال دیتے ہیں تو آپ ایسا نہ کرنے دیجیے ان کو اس لیے کہ یہ ہمارا خوراک ہے تو نبی علیہ السلام والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی ہڈیاں جو تم کھاتے ہو اس کو ایسے پھینک نہ دیا کرو اچھی جگہ ڈالا کرو فنحا تعام و اخوان کم الجن وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے اللہ کے حبیب نے ان کو ہمارے بھائی کہے لیکن بھائی سے مطلب وہ جو مومن ہے جو ایمان لا شیطان نہیں جو ایمان لانے والے جن ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور روایتوں میں ہے کہ ہم جب ہتھی جو بسم اللہ پر تک کے ہم نے کھانا کھایا اور ہتھی کھائی اور گوشت کھایا اور ہتھی کو پھینک دیا تو اس پر جب جن کی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بسم اللہ کی برکت سے اس پر دوبارہ گوشت کو لے آتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ ایک مرد بھائی ایک بچہ آ گیا حضرت کے ساتھ دسترخوان پر تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کل بے بسم اللہ بیٹے پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ پورے کنچے میں ہاتھ نہ گماؤ اپنے سامنے سے کھاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا دادے ہاتھ سے تو حضرت نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ فرمایا ہو مجھے قدرت نہیں ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں حالانکہ قدرت تھی لیکن ماننا نہیں تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ تجھے قدرت نہ رہے وہ موت تک سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا چھوٹی چھوٹی سنتوں میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جنوں کا بھی اجتماع فرمایا اور ان میں چھ مرتبہ جو تشریف لے گئے ہیں اور جنوں کو بھی سمجھایا ہے ان کو دین بتایا ان کو شریعت بتائی ان کو نماز کے طریقے بتائے وہ بھی مکلف ہے حضرت نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو جیسے ہمارا حال ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے سورہ رحمان تو ہم بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے ہیں صحابہ بھی اسی طرح بیٹھے بیٹھے سنتے رہے تو حضرت نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن ہیں کہ میں نے ان میں سورہ رحمان پڑھی اور جب جب میں فبی عئی رب کوما پڑھتا تھا تو فوراً جن زور سے بولتے تھے اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلائے گے اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلائے گے اور ہمارا حال کیا ہے ہم پڑھ رہا ہے ہم سن رہے ہیں باقی ہماری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اس پر حضرت کا معمول یہ تھا کہ حضرت جب قرآن پڑھتے تھے تو جہاں جنت کا تذکرہ آتا تھا تو حضرت رک جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تو نے اس میں جس جنت کا تذکرہ کیا مجھے عطا کر اور جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو حضرت رک جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ اس جہنم سے میری حفاظت ہو اور جب ان مخلوق کا تذکرہ قرآن میں آتا تھا جس پر عذاب اترا ہے قوم نو قوم ہوں قوم آت قوم لوت قوم صالح اور اس کا تذکرہ جب حضرت پڑھتے تھے قرآن میں تو رک کر کے کہتے تھے اللہ مجھ پر اور میری عمر پر یہ عذاب نہ اتارتا مجھ پر اور میری عمر پر یہ عذاب نہ اتار رک کر کے یہ دعا کرتے تھے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ فوق اوپر سے عذاب اتار دیا تحت ارجلی ہی تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نکال دے تو جب اس کو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا تو پڑھا تو فوراً روک کر کے فرمایا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں تو قادر ہے اوپر سے عذاب اتار دے اللہ تو قادر ہے زمین کے عذاب کے اوپر کہ تو زمین فار دے اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے دل کی بات ہے حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اب منوالہ نے حضرت آدم علیہ والسلام اور حضرت ہم ایک ذرا سا مسئلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کھانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا تو اسی وقت کپڑے اتر گئے اتارے نہیں اتر گئے یہ نہیں کہ کسی نے کھینچے خود بخود اتر دے اللہ کا حکم تھا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو رب ایک ذرا سی بات پر آدم و ہوا جن کو نبی بننا ہے جن کو خلیفہ بننا ہے ان کے کپڑے جب اللہ اتار سکتا ہے تو اس زمین پر نہ معلوم ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں اللہ چاہیں تو چلتے ہوئے ہمارے بھی کپڑے اتار سکتے لیکن دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ ہمیں برہنا نہیں کر رہا ہے ہمیں ننگا نہیں کر رہا ہے ہمارے کپڑے نہیں اتار رہا ہے ورنہ وہ چاہیں تو روڈ پر چلتے ہوئے ہمارے کپڑے اتار دیں تو تعالیٰ دل شان بے امن احسانات اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ چرند و پرند ہو کائنات کی جتنی مخلوق ہیں سب پر اللہ ہی کا احسان ہے اور اس کے احسان تلے ہم جی ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہی چاہو تو نعمت اللہ سے تم میری نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے واقع نہیں گن سکتے آپ انداز لگائیں ڈاکٹروں سے معلوم کریں کہ ہمارا ہارٹ جو ہے ہمارا دل وہ ایک منٹ میں کتنی مرتبہ پمپنگ کرتا ہے پوچھے ڈاکٹروں سے کہ ایک منٹ میں کتنی مرتبہ ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ پھر چوبیس گھنٹے میں کتنی مرتبہ اگر انسان کسی کو گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکتا تو ہم اور نعمتیں تو کہاں اللہ کی گن پائے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف نے اللہ کی نعمت کے اوپر یوں لکھا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں تو کھانے کا راستہ بھی ایک ہے اور پینے کا راستہ بھی ایک ہے دونوں کے لیے ایک ہی راستہ بنا لیکن بدن سے جب نکالنا تھا تو اللہ نے دو راستے بنائے موتی نجاست کے لیے اور بنایا اور لکوڈ کے لیے اور بنایا دو راستے بنائے فرما اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ ہم حیوانوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکالنے کے لیے بھی ایک ہی راستہ بنایا لیکن انسان کے لیے دو راستے بنائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ بنایا جاتا تو لکوت اور ناپاکی ہر وقت نکلتی رہتی یہ بندہ کبھی پاک نہیں ہوتا اللہ اس کو پاک رکھنا چاہتا تھا اس سے دو راستے کتنا بڑا احسان ہے ہم پر اس اس نعمت کو آپ تصور فرمائے کتنا بڑا احسان ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ہمارے پاس صوفیہ نے لکھا ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو چبانے تک تو ہمارے حد میں کہ نوالا بنایا منہ میں رکھا چبایا یہ تو ہمارے بس میں ہے اتنا تو ہم لیکن اس سے آگے جب ہم نیچے اتار رہے ہیں یہ ہمارے بس میں ہے اب آگے دو نلی چل رہی ہے ہماری ایک سانس کی نلی جا رہی ہے اور ایک کھانے کی نلی جا رہی ہے جو نوالا ہم اتار رہے ہیں میرے بس میں نہیں ہے وہ کون ذات ہے کہ جو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لے جاتا ہے اس لیے کہ سانس کی نلی میں ایک دانا بھی چلا جائے تو کھانسی پیدا ہو جاتی ہے وہ کون ذات ہے کہ جس نے سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لکما اتار دیا فرمایا اسی پر غور کر لو تو اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے تعالیٰ شانو کی ذاتی گرانی اسی سے سمجھ میں آ جاتی تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دے رکھی ہے لیکن یہ تمام دنیاوی نعمتیں یہ بھی کچھ کم تھوڑی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں ہر موقع پر شکر کی تلقین فرمائی کھانا کھاؤ تو الحمد للہ الحمد للہ غیر ولا اتنی پیاری دعا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تو نے مجھ کو کھلایا غیر مکفل اللہ میں اس کو کافی نہیں سمجھتا ہوں مجھے ہر وقت ضرورت رہے گی بلا بال اے اللہ میں اس کو آخری نہیں سمجھتا ہوں پھر مجھے شام کو ضرورت پڑے گی غیر موین اور اللہ میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو سے تم نکلو دعا کرو فور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو نجاست سے پاک کر الحمد للہ ادہب ادا شریف میں ہے کہ غفران کا الحمد للہ غفران اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں محدثین فرماتے ہیں کہ معافی کس بات کی کیا اس کرنا کوئی گناہ تھا معافی کس بات کی فرمایا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر اس کنجا خانے میں رہے اللہ میں تیرا نام نہیں لے سکا اس پر معافی چاہتا ہوں مجھے تو ہر وقت تیرا نام لینا چاہیے لیکن اتنی دیر میں کافی گندی جگہ پر میں تیرا نام نہیں لے سکتا اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں غفران الحمد للہ ہر چیز کے بعد ہمیں دعا اللہ کی تاریخ اللہ کی تاریخ اللہ کی تاریخ تو میرے بھائی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر میری اور آپ کی جب آنکھیں بن رہی ہوگی بند ہو رہی ہوگی اور دنیا سے روانہ ہو رہے ہوں گے تب پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے بغا تو علم اللہ اللہ دخل جو مرا اس حال میں کہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے جاری تھا وہ جنت میں داخل ہو جائے یہ ایمان کی قوت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے جبریل امین جب اس بات کو لے کر کے آئے تو روایتوں میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ جبریل وہی زنا وہی سبق یعنی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا چوری کرے زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا حضرت نے فرمایا جبریل نے زنا یا رسول اللہ یہ چوری کرے زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا اس لیے کہ ایمان کی طاقت اتنی بڑی اب انداز لگائے کہ ایمانی قوت کتنی ہاں یہ اور مسئلہ ہے جب شان ہوں ان گناہوں پر چاہے تو معاف کرے گا چاہے پہلے سزا دے گا گا سزا دے کر پھر جنت میں لیکن ایمانی قوت ایسی ہے کہ جو اس کو جنت میں لے جا کر رہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس سے اچانک اٹھ کر چلے گئے تو ہمیں اس بات کا غم ہوا کہ کئی حضرت کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو تلاش میں نکلے ہم سے مجھے تھوڑا سا انداز ہوا کہ فلاں باغ میں گئے ہوں گے تو میں اس باغ میں پہنچ گیا لیکن میرے دل پر ایک غمگیری تھی ایک بے چینی تھی کہ حضرت کہاں ہوں گے اور اس بے چینی کی وجہ سے مجھے باغ میں جانے کا راستہ نہیں ملا جب انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ نہیں ملتا راستہ تھا لیکن راستہ ملا نہیں تو فرمائے پانی جانے کی نلکی تھی نالی تھی تو میں لومڑی کی طرح سیار کی طرح سکر کر کے چلا گیا جب اندر پہنچا تو حضرت نے مجھے دیکھ کر فرمایا ابو خرے گا میں نے کہا نام یا رسول اللہ جی فرمایا کیسے آگے فرمایا حضرت آپ کی فکر ہوئی کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دیتا ہم پیچھے پیچھے دورے ہوئے آئے اور میں پہلے آ گیا ابھی لوگ آ رہے بات تو حضرت نے اپنی جوتیاں مبارک دی اور فرمایا بطور سرٹیفکیٹ ان جوتیوں کو لے جاؤ اور جتنے لوگ ملے ان کو یہ کہہ دو کہ من اللہ خلل جنت جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا ابھی نکلے ہی تھے باہر اور پہلے حضرت عمر میں حضرت عمر نے فرمایا یہ جوتیاں کیسی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یہ اعلان کرنا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا واپس چلو یہ اعلان نہیں کرنا ہے واپس چلو اور ابو ہریرا کے سینے پر زور سے تو ابو ہریرا پیچھے گر گئے اور روتے ہوئے حضور کی ہدمت پہ پہنچے فرمایا کیا ہوا ابو ہریرا فرمایا عمر نے مارا میں عمر بھی آ گیا فرمایا کیوں مارا تم نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اعلان نہ کرایا میرے ماں باپ آپ کا قربان حضرت یہ اعلان نہ کرایا فرمایا کیوں فرمایا لوگ ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے امان چھوڑ دیں گے اگر آج ہی ہم کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ تم ایمان کے پکے ہو کل جنت میں چلے جاؤ گے تو فجر سے ہماری گائے صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کو جنت کی بشارتیں دی گئی اس کے باوجود وہ اتنے ڈرتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا تو اچھا ہوتا حالانکہ مبشرہ میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اشر میں سے لیکن وہ ڈرتے تھے اس بات سے میرے بھائیوں اللہ کی بے نیازی سے ڈراتا وہ بڑا بے نیاز ہے بہت بے نیاز ہے بہت بے نیاز ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ساری زندگی عبادت کریں اور جنت ہمیں دے ہی دے گا یہ نہ سمجھے بہت بے نیاز ہے ہمارے حضرت جی معیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تحجد کے بعد کتاب دیکھ رہے تھے اور زور سے چیخ ماری اللہ تو وہاں جو حضرات تھے وہ دورے دورے حضرت کے کمرے میں آ گئے حضرت کوئی تکلیف ہوئی کیا بات ہوئی بہت زور سے آپ نے چیخ ماری فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوا میں یہ کتاب دیکھ رہا تھا اس میں ایک واقعہ آیا کہ ایک ذرا سا مسئلہ ہوا تو نے ذرا سی دیر کے اندر ولیوں کی ولایت کو سلب کر لیا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ستر ولیوں کی ولایت کو ایک لمحے میں اللہ نے چھین لیا وہ اس لیے بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو بدر میں نکلنے سے پہلے حضرت رو رہے بخاری شریف میں ہے کہ ایسے رو رہے ہیں ایسے رو رہے ہیں ایسے رو رہے ہیں کہ رونے کی انتہا ہو گئی اور اتنے ہاتھ اٹھ گئے اور چادر پیچھے گر گئے اور فرمایا اللہ وعدہ وعدہ یاد کہا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا تو اللہ آج وہ وقت آ گیا ہے اور یہ اللہ اگر کل کو یہ ختم ہو گئے جن کو میں لے کر آیا تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی رہے اور اتنی آہو جاری سے دعا کر رہے ہیں اتنی آہو جاری سے دعا کر رہے ہیں حضرت کہ کر دعا کر رہے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا رونا اور یہ دعائیں کرنا باوجود کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں مدد کروں گا اس کے باوجود آپ کا اتنا رونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی شان بے نیازی یاد آ گئے وہ بے نیاز ہے بہت بے نیاز ہے وہ بہت بے نیاز وہ کہتا ہے کہ سارے مومن کو جہنم میں ڈال دوں اور سارے نہ ماننے والوں کو جنت میں داخل کر دوں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا بنیاد زیادہ اس رب کریم کا عظیم احسان ہوا کہ مجھے اور آپ کو ان جھمیلوں سے اس کفر کی دنیا سے نکال کر ایک بہترین دین عطا فرمایا بہترین دن اتنا خوبصورت ایمان ہم کو دیا ہے اتنا خوبصورت ایمان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین ہمیں ایمان اور عقائد دیے ہیں کہ انسان موت تک ان عقائد پر جم جائے تو یقیناً یا یہ تو ہر نفس مطمئنہ ہو جائے مرض الوفات میں حضرت چادر اور پر سوئے ہوئے تھے تو حضرت نے اپنی چادر کھولی اور یوں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا اللہ خوب سن لو یہ میرے امتیوں میری قبر پر سجدہ نہ کر عقیدہ دے کر گئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جب نبی کی قبر پر ہمیں سجدے کو منع کیا گیا تو پھر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی لائے عقیدہ دیتے ہیں جو ہوگا وہ اللہ ہی سے ہوگا حضرت ربیہ بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوانی کے اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے دوسرے دن نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے تو کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ بدر میں جو صحابہ کرام نے کارنامے انجام دیے تھے اس کو وہ اشار میں گا رہے تھے اشار اور جب حضرت تشریف لے آئے تو ان بچیوں نے ذرا سا بدل دیا اور یوں کہا کہ وفینا نبی معافی غدی ہم میں ایسا نبی ہے جو آئندہ کل کی بات کو بھی جانتا ہے تو حضرت نے فرمایا اللہ اللہ میری بچیوں جو تم پہلے گا رہی تھی نا وہی گاؤ میرے باپ میں یہ نہ کہو کہ میں آئندہ کل کی بات کو جانتا ہوں اللہ کے حبیب پاک شاسن نے عقیدہ دیا کہ میں علم غیب نہیں رکھتا اتنے بہترین عقائد ہم کو عطا فرمائے عقائد ہم کو دیے ہیں کہ خدا پاک کی قسم ایسا دین صاف ستھرا ایسا ایمان صاف ستھرا ایسے عقائد صاف ستھرے کسی کے پاس نہیں کسی کے پاس نہیں کسی نے نبیوں کو سجدہ کیا کسی نے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کسی نے نبی کو کسی نے جنوں کی عورتوں کو اور جنوں کی بیٹیوں کو اللہ کی بیویاں کہہ دی تو ایمان جیسی عظیم المرتبت دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اور روایتوں میں جگہ جگہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا اس کا ایمان اس کو ضرور لے جائے گا بشرطی کہ وہ ایمان ایمان ہو ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہم بولتے ضرور ہیں اسی لیے حضرت جی رجیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے اجتماع میں یوں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں زبان سے جو ایمان نکلتا ہے وہ اللہ کرے کہ دلوں میں بھی ہو جائے زبان سے تو ہم بول رہے ہیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے لیکن اندر سے دل کہتا ہے کہ نہیں اس سے بھی ہوتا ہے یہ دن سرات المستقیم سراط الدین علام تعلیم نماز میں پڑھا لیکن نکلنے کے بعد ایمان نہیں ہے اس پر دل میں ہے ہی نہیں کیا تعالیٰ نشان ہوئی سے بیماری ہے شفا ہے بننا ہے بگڑنا ہے یہ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی عجیب و غریب ہے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ہر وقت یہ کہا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول نہیں ہوتی فرمایا کہ بھائیوں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صفت انفعال نہیں رکھتا صفت انفعال کا مطلب اصل لینا یہ ہماری صفت ہے ہم اصل لیتے ہیں مجھے کسی نے گالی دی تو مجھے اثر آ جاتا ہے میں غصہ ہو ہوں اور میں نے کسی کو روتا ہوا دیکھا تو بھی ایک اثر آ جاتا ہے مجھے رحم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس طرح اثر نہیں لیتا اگر میں اس طرح اثر لیتا ہوتا تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جاتی اس لیے کہ روزانہ نافرمانوں کو زمین میں دساتا رہتا اگر میں تاثر لیتا ہوتا میں اثر نہیں لیتا میرا ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے اور اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے ملکت نے لکھائی رہی شر رہی من اللہ تعالی شر بھی اللہ کی طرف سے خیر بھی اللہ کی ایک محدث کے بعد میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اتنے باروب تھے اتنے باروب تھے کہ ان کے شاگرد ان کو کلمہ بھی تلقین نہیں کر سکتے وہ بھی اتنا اور وہ آنکھیں بند کر کے سوئے تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا چلو ہم وہ حدیث پڑھنا شروع کریں مما وہ اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس پر موت ہوگی تو جنت میں داخل ہو جائے گا ہر ایک نے اپنی اپنی صنعت سے اس حدیث کو پڑھا تو ان محدث صاحب نے جو استاد محترم تھے عالم سکرات میں اپنی آنکھ کھولی اور اپنی صنعت کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا اور وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پر پہنچے اور روح پرواز کر دخل الجنہ نہیں بول پائے آگے تو اس پر حافظ ابن حضر اسکلانی جو بہت بڑے محدث ہے وہ یوں لکھتے ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑا اور اللہ نے عمل دخل الجنہ کر دیا جنت میں داخل ہو گئے ایمان پڑ گئے یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی دنیا کی ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ساری نعمتیں بہت بڑی ہیں کوئی نعمت ایسی نہیں جو چھوٹی ہو میری باڈی کا ہر پارٹ اللہ کی بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت انسان کی کتنی فیل ہو جائے دیکھیں کتنا پریشان ہو جاتا ہے ڈائلسس پر چلا جاتا ہے انسان کا لیور فیل ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کا فیفڑا فیل ہو جائے انسان کا ہارٹ فیل ہو جائے کتنی تکلیف ہے ہر جز ہمارا قدر قیمت کے لائق ہے ہر ایک پر شکر ادا کیا جائے اسی لیے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح بھی دو رکعت شکرانے کی پرا کرو اور شام میں بھی دو رکعت شکرانے کی پڑا کرو شکر اس پر کہ تیری اتنی ساری نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ایمان بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اسی لیے ہمارے بزرگان نے دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی چتنی اور روٹی پر گزر سکتی ہے لیکن بغیر ایمان کے نہیں گزر سکتی ایمان ایمان ہے مومن کا کھانا بائی سے ثواب مومن کا سونا بائی سے ثواب نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک انتری سے کھاتا ہے اور کافر سات انتریوں سے کھاتا ہے شریف ہے کیا مطلب یعنی مومن چونکہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو اس کے تھوڑے سے کھانے میں پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ بلا بسم اللہ کے کھاتا ہے اس لیے کتنا ہی کھانا دیا جائے پیٹ نہیں بھرتا مومن کے ہر ادا کے اندر ایمان کی وجہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ مومن کا مال اگر چوری کر رہا ہے کوئی دیکھیں حدیث کوئی مومن کا مال چوری کر رہا ہے اور چور سے مقابلہ ہو گیا اور اس مقابلے میں چور نے اس مالک کو مار دیا مومن کو مار دیا تو نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن جو ہے وہ شہید ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مال کی حفاظت میں مارا ایسی باتیں وہ تو مال کی حفاظت میں مرا ہے اس پر بھی شہادت تو جواب سنیے فرمایا کہ اس مال کی نسبت ایمان کی طرف ہو گئے اس لیے اس کا مال بھی قیمتی ہو گیا مومن کا مال ایمان کی وجہ سے قیمتی ہو گیا کتنی بڑی کری تو ہمارا مال ایمان پر قیمتی بن جاتا ہے ہماری جان ایمان پر قیمتی بن جاتی ہے کتنی قیمتی فرمایا ان اللہ من المؤمنین و اموالهم بے اے مومنو میں نے تمہاری جان اور مال کو خرید لیا بدلے میں میں تمہیں جنت دوں گا تو اللہ نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا ہمارے شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کے درس میں حضرت اکثر فرماتے تھے اکثر حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی جب اللہ نے میری جان کو خرید لیا تو وہ مالک ہو گیا اب اس مالک کا کام یہ ہے کہ میں چوبیس گھنٹے عبادت کروں چوبیس گھنٹے عبادت اس لیے کہ جب کسی فیکٹری کے ہم اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ جب ہمیں اس کی تنخواہ دیتا ہے تو پھر اس کا پورا ٹائم ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو اللہ نے جب ہماری جان کو خرید لیا تو پھر چوبیس گھنٹے عبادت کرنا چاہیے تھا لیکن ادر شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اس بات کے اوپر کہ اچھا وقت بندے کو دیا اور ردی وقت اللہ نے دیا اچھا وقت بندے کو دیا فرمایا صبح سے لے کر ظہر تک کا وقت بہترین وقت ہے جس میں انسان کو نشاط اور چستی ہوتی ہے فرمایا جا تجھے دے دیتا ہوں کما لیتا اس میں میں نہیں لیتا اس میں کوئی نماز نہیں اور زہر کے بعد ویسے بھی تجھے سستی آ جاتی ہے تو اس میں میں اپنی کچھ نمازیں رکھ دیتا ہوں تو ظہر اصل مغرب رہتی ہے اور عشاء کے بعد میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حکمت بیان کرتے تھے کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر روشنی رہتی ہے پھر اندھیرا ہو جاتا ہے فرمایا ٹھیک اسی طرح ہمارے مرنے کے کے بعد کچھ دنوں لیے لوگ یاد کرتے ہیں ہیں پھر بھول جاتے کتنے دن یاد کرتے آج تو اولاد بھی یاد نہیں کرتی دس پندرہ دن تو بہت ہو گئے فرمایا مغرب کے بعد تھوڑی دیر روشنی رہتی ہے پھر لوگ بھول جاتے ہیں اسی طرح ہمارے مرنے کے بعد کچھ دن تک لوگ یاد کریں گے اس کے بعد بھول بھلیا ہو جائیں گے فرمایا میرے بندے رات کے اندھیرے میں میری اشافی نماز پڑھ لے جب قبر میں کوئی تجھے یاد نہیں کرے گا تو اللہ یاد کرے گا اس پر اشافی نماز یاد ان اللہ اشترا من المؤمنین صحم کی حکمت بیان فرما دی تو ایمان میرے بھائیو بہت بڑی دولت بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے اور پھر اس ایمانی تقاضوں کو ہمیں دیا کہ اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اس کے تقاضے پورے مکان میرا ہے تو مکان کو باقی رکھنے کے لیے مکان کے تقاضے ہیں صفائی کروں گا تو مکان باقی رہے گا نہیں تو بتی گرنے لگی گاڑی کا گاڑی میری ہے میرا دعویٰ ہے کہ یہ گاڑی میری ہے تو گاڑی کا تقاضا ہے اس کی سروس کراؤ اس کو اچھے اچھی طرح رکھو تو وہ کام دے گی دنیا کی ہر چیز میں جب یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں تو ایمان کو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور میرے پاس ایمان ہے تو ایمان کے بھی تقاضے ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو ایمان مضبوط رہے گا اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیہ مصباح ہے نا عجیب و غریب مضمون یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تفسیر کرتا اللہ نے اس میں جو بیان فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی مثال دے کر یوں کہہ رہا ہے کہ بندو تمہارے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک تاکچہ ہو دیوار میں ہم بناتے ہیں نا کاپچا اس کو بشکات کے کمشکاتی فیحا مصباح اس میں کاچ شیشا کا کندیل ہو دیا ہو اس کو مسبا بولتے ہیں اور مسباہ میں روشنی چراغ فیہا مصباح المصباح فی اس میں روشنی پھر وہ روشنی بھی کس سے جل رہی ہے دریو یو قدم شجرت مبارکت زیتونتی ایسے درخت کے تیل میں وہ روشنی جل رہی ہے جس کو زیتون کا درخت کہا جاتا ہے اور وہ بہت مبارک ہیں اور لاشرکی یتیم والا غربی یا آفتاب کی دھوپ بھی اس پر نہیں پڑی یعنی صاف ستھرا تیل ہے وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ اگر اس تیل میں ذرا سی چنگاری لگ جائے تو آگ بھڑک جائے ایسا صاف ستھرا یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ مومنو تمہارا دل جو ہے نا یہ بھی ایک تاکچہ ہے اور اس تاکچے میں میں نے ایمان کا چراغ جلایا اور اس ایمان کے اندر میں نے اپنی وحدانیت کا تیل ڈالا اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تیل ڈالا اور ان دونوں کو ڈال کر تمہارے ایمان کے چراغ کو میں نے روشن کیا اور یہ ایسا صاف ستھرا ایمان ہے ایسا صاف ستھرا اللہ کرے کہ ہمارا ایمان صاف ستھرا رہے ہم اپنے گندے معاملات سے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں اپنے معاملات سے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں اتنا صاف ستھرا ایمان ہے کہ اس میں ذرا سی چنگاری لگ جائے تو یہ بھرک اٹھتے مطلب یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے اللہ کے لیے دیوانہ بن جائے پاگل ہو جائے تراد فرمایا نور اللہ نور ایک تو ایمان کا نور تھا پھر اس پر اعمال کا نور نماز کا نور زکات کا نور حج کا نور اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا نور یہ سب نور نور نور اور ہم اس کو کہاں بولتے ہیں نور نلا نور کھانے میں بولتے ہیں نور نلا نور بریانی ہو ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں کوئی کہے کہ بریانی آپ کے لیے بنائی ہے ماشاء اللہ اچھا ساتھ میں متھا بھی رہے گا تو ہم کہتے ہیں نور نور وہ بریانی اور متھے پر نور نلا نور ہے اللہ اس پر نہیں کہہ رہا ہے اللہ اس پر کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان میں نے جو دل میں رکھا ہے اس پر جو تم نماز پڑھ رہے ہو زکوٰۃ دے رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو اچھے اخلاق ہے اچھے کیریکٹر ہے اچھی زبان ہے اچھا بولنا ہے اچھی دعوت ہے یہ تمام جو ہے نا یہ نور پہ نور ہے اور جب تم ان اعمال کو کرتے چلے جاؤ گے کرتے چلے جاؤ گے تو یہ نور بڑھتا چلا جائے گا اور ایسا بڑھے گا ایسا بڑھے گا ایسا بڑھے گا کہ موت کے موقع پر چاند جتنا چمکدار نہیں ہوگا میں تمہارے چہروں کو منور کروں گا نورانی بنا دوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں دنیا سے رخصت ہونے والے فجر کی نماز آپ نے اجرے شریفہ میں پڑھی ہمت نہیں تھی اندر جانے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت آج چہرہ آپ کا بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے کچھ صحت لگ رہی ہے آپ کو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقام سنہ پر جا کر آ جاؤں ذرا میرا کام ہے تو حضرت نے ہدایت دے دی ابو بکر وہاں پہنچے اور قریب قریب چاشت کے اوپر کا کچھ ٹائم تھا زوال سے پہلے پہلے کا اور اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا وفات ہو گئے حضرت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دورے دورے آئے ہبرا چادر جو یمنی چادر تھی سفید رنگ کی وہ حضرت پر اڑائی گئی تھی آپ نے چہرے مبارک کو کھولا اور پیشانی پر بوسا دیا اور روتے ہوئے فرمایا کہ لائق ما اللہ کا موت یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا یہ ابھی جو موت ہو گئی ہو گئی قبر کے اندر پھر آپ حیات کے بعد دائمی حیات ہے اللہ پر دو موت جمع نہیں کرے اس وقت حضرت کے چہرے انور کو جو بیان فرما رہے ہیں سدی کے اکبر تو یوں فرما رہے ہیں جیسے چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہے کہ تو و کمر چاند کا ٹکڑا محدثین اس پر یوں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ صبح کو جو ابو بکر نے دیکھا اور یوں کہا کہ آپ کو صحت ہو گئی ہے فرمائے یہ صحت نہیں تھی وہ امان کا نور تھا جو چمک رہا تھا جب عام مومنین کے نور کا حال یہ ہوتا ہے وفات سے پہلے کہ ان کے امان کا نور چہرے پر ڈال دیا جاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا یہ ہے نور نلا نور یہ نور بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وفات کے موقع پر پھر اللہ کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے یا یہ تو ہم نفس مطمئن مطمئن چل اپنے رب کی طرف حدیث شریف میں ہے کہ مرنے سے پہلے دو قطاریں لگتی ہیں فرشتوں کی اور ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں آتا وہ اس نیک مرنے والے مومن کے پاس میں آپ کو ایمان کی فضیلت بتا رہا ہوں ایک وہ فرشتہ جو زمین پر اللہ خاص لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے بھیجتا ہے وہ آتا ہے مومن کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ یہ فانی دنیا تیرے لیے بہتر ہے یا یہ نعمت بہتر ہے جس پر تو حالات بھی حالات تھے تیرے اوپر یہ نعمتیں دیکھ لے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے تو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا واقع اللہ مجھے یہ دے گا فرمایا تیرے ہی لیے تیار کر رکھی ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے کے کہنے پر وہ مومن بندہ اسی وقت اپنی روح دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے چلو میں اللہ کی طرف چلنا چاہتا اور آسانی سے اس کی روح لے کر کے فرشتوں کی طرف اللہ کی طرف چل پڑتا اور ہر آسمان پر اس کو سلام کیا جاتا ہے کہ دنیا کا سیلیوٹ کیا چیز رکھتا ہے جو مومن کی روح کو ہونے والا ہے ہر آسمان پر اور جب اللہ کے قریب مومن کی روح پہنچتی ہے تو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری زمین پر میرے نیک بندوں میں سے یہ تھا اس کو انجین میں رکھو یہ ایمانی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی اس ایمان کے آنے سے اس نے کچھ تقاضے کیا ہمارے پاس کہ تمہاری زندگی میں کچھ اعمال ہونے چاہیے اور جب یہ اعمال چلیں گے تو ایمان نور نلا نور بنتا چلتا رہے بہت ترقی کرے گا بہت ترقی کرے گا بعض لوگوں کے باغ میں بعض اولیاء اللہ کے باپ میں لکھا ہے حضرت مدنی نمبر اللہ عمر قدبو کے باغ میں حضرت شیخ ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے میرے حضرت مدنی عجیب و غریب عشق کیا کتاب شیخ ہے میرے حضرت مدنی اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی میں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کرتے کرتے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور حضرت مدنی کھڑے ہو جاتے تھے اور دیوار میں سر پتک پتک پتک کر کہتے تھے ان لمبا ان لمبا اور جب حضرت فارغ ہو جاتے تھے تو میں کہتا تھا حضرت آپ کا سب تو بہت مضبوط ہے فرمایا مضبوط کچھ نہیں اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا اللہ کو منانے کی کوشش یہ ہے نور ملانے نور جب بڑھتا چلا جاتا ہے نا تو پھر اب جل شان ہو برائیوں سے ہمیں دور کرتا ہے پھر ہمیں نفرتیں ہونے لگتی پھر ہمیں گناہوں سے نفرت پھر ہمیں گندی باتوں سے نفرت پھر ہمیں جیبتوں سے نفرت پھر ہمیں غلط کاموں سے نفرت پھر کوئی غلط کام کرتا ہے تو بھی ہمیں تکلیف امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے اور پیشاب کا تقاضا ہوا اور جب پیشاب کیا تو خون آ گیا دوسری مرتبہ پیشاب ہوا تو پھر خون آیا تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ڈاکٹر کو بلا لیں حکیم کو ذرا آپ کو بتائیں فرمایا میں ڈاکٹر کی ضرورت فرمایا حضرت خون آ رہا ہے فرمایا نہیں یہ بیماری کا نہیں ہے جب ہم چلے تھے تو ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جوان حتہ کتا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے بیٹھ کر پیشاب کرو وہ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا میں نے کہا بیٹا بیٹھ کر پیشاب کر اس نے کہا تو کون کہنے والا آ گیا فرمایا میرے نبی کی سنت کو اس نے چھوڑا اس سے میری طبیعت پر بوجھ پڑا تو میرا پیشاب خون میں بدل گیا یہ ہے امت کی فکر اس کو امت کی فکر کہا جاتا یہ وہ درد اور غم جب ہمارے سینوں میں آ جاتا ہے نا تو پھر ہم کسی کی برائی پر خوش نہیں ہوں گے ہو لدین انتشی الفاح پھر لدینہ آم لهم عذاب آداب خود برائی نہ کرو لیکن کوئی برائی کر رہا ہے تو اس پر راضی بھی نہ ہو اور اگر ہم راضی ہو رہے ہیں اس کی برائی کرنے پر اس کے گناہ کے کام کرنے پر اس کی پر اس کے گندے کاموں پر اس کی سنت کے چھوڑنے پر اگر ہم راضی ہو رہے ہیں تو فرمایا تم کو بھی اتنا ہی گنا ہوگا جتنا اس کرنے والے کو انتشی الفائش ندی نہ دردناک نہ زیادہ تو میرے بھائی جو ایمان اور ایمانی تقاضا ہے انہی تقاضوں کو سیکھنے کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام دیا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ انبیاء کی دعوت ہے یہ انبیاء کا طریق ہے یہ انبیاء کا درد ہے یہ انبیاء کی قرن ہے یہ نو علیہ وسلام کا سارے نو سو سال تک رونا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں یہ دعوت کا کام جو ہے یہ نو علیہ السلام والسلام کے سارے نو سو سال تک رونے کی جو ہے ان کا ان کا یہ عمل ہے ان کی ہم نقل کر رہے ہیں یہ سال علیہ السلام وسلام کا اپنے قوم کے لیے ترپنا یہ اس کی نقل ہے یہود علیہ السلام وسلام کا اپنی قوم کے لیے تڑپنا یہ اس کی نقل ہے یہ حضرت لوت علیہ السلام وسلام کا اپنی قوم کے لیے تڑپنا یہ اس کی نقل ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا اپنے باپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے ترپنا یہ اس کی نقل ہے علیہ سلاۃ والسلام کا فرونیت کے لیے اور فرعون کے لیے اور اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے ترپنا یہ اس کی نقل ہے اور اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ میں طرف طرف کر کے اللہ سے منوانا اور اس قوم کو اور اس امت کو اللہ کے لیے تیار کرنا یہ اس کی نقل ہے اور پھر مدینے میں ان تکلیفوں کو جھیلتے جھیلتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بیراج میں نبی علیہ السلام جا رہے ہیں تو برات آ گیا ہے نا برا اور برات پہ سفر کروایا اور تھوڑے سے لمحات میں پہنچ گئے اللہ کے وہاں لیکن جب ہجرت کا سفر ہوا تو کوئی برات نہیں آیا بلکہ تین دن چھپنا پڑا دار سو میں اور دشمن پیچھے پڑے اور آپ کے جو ہے گردن مبارک کے لانے پر سو اونٹوں کا انعام ظاہر ہوا کہ جو محمد رسول اللہ کی گردن کو لے کر آئے گا سو گے اور ہفتہ دس دن سفر کرتے کرتے تھکتے تھکتے مدینت المنورہ پہنچے تو جو اللہ معراج میں بھیج سکتا تھا وہ ہجرت میں کیوں نہیں بھیجا ابھی براد بھیج دیتا حضرات علماء فرماتے ہیں کہ معراج کا سفر مہمانی کا سفر تھا اس لیے مہمانی میں اکرام کی ضرورت تھی تو اللہ نے گاڑی بھیج دی گاڑی بھیج دی لینے کے لیے کہ چلو اور ہجرت کا سفر دعوت کا سفر تھا تو اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ میرے محبوب دعوت میں تکلیف اٹھانا پڑے گا اس میں راحت رہے اور تکلیفیں مختلف کرائے کبھی بستر بھی پھینکے جائیں گے کبھی زندیاں بھی ہوگی کبھی برا بھلا بھی کہا جائے گا کبھی گالیاں بھی ہوگی کبھی لوگ تانا بھی دیں گے سب کچھ ہوگا لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے اس دین کو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور اپنے بھائیوں کی زندگی کو بنانے کے لیے تکلیفوں کو اٹھا کر در در در اور سفر در سفر اور مکان در مکان اور کریا در کریا اور شہر در شہر اور ملک در ملک چلو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو اور اسی لیے فرمایا اور من آخصر قول اللہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا لیکن دعوت کے شرائط اس میں پہلی شرط خوب یاد رکھو پہلی شرط دعوت دینے والے دائی کو چاہیے کہ اس کے دل میں دین کی طرف ہو ایمان کی طرف ہو اخلاص سے بھرا ہوا ہو اور سامنے والے کو محبت کے ساتھ بلایا جائے ہاں یہ حضرت جی مایوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں دل میں طرف ہو رسم نہ ہو میرا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نبی کے اس کام کو لے کر چل رہا ہوں اور میرے سامنے والا بھائی جو ہے مجھے اس کو اللہ سے ملانا ہے تو اخلاص ہو طرب ہو محبت کے ساتھ ہمارے مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں وہاں لکھا ہے کہ جب فرون کو دعوت دینے کے لیے موسا علیہ السلام کو بھیجا ہارون کو اور موسا کو تو فرمایا قول تو نرم بات کرنا نرم ہسٹن چرا کرنے نرم بات کرنا مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں لکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ خدائیت کا دعوے دار ہے ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ تو ایمان والا ہے تو میں موسا سے بڑھ کر نئی دعوت دینے والا اور جس کو میں بلا رہا ہوں وہ فرون نہیں ہے تو ہمیں تو اور بھی نرم طریقے اختیار کرنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا اور فرمایا ولا تنیا فی ذکری موسی علیہ السلام کو کہا کہ جب تم دعوت دینے جاؤ تو میرا ذکر نہ چھوڑنا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکر کو دعوت سے خاص رکھتے ہیں اسی لیے ہمارے صفات میں تیسرے نمبر پر علم کے ساتھ ذکر کو جوڑا ذکر سے کام کو تقویت ملتی ہے مدد ملتی ہے اسی لیے گشت میں جب ہم جا رہے ہیں تو ایک جماعت کو ذکر میں بٹھایا جا رہا ہے وہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ذکر کا فائدہ یہ امیر اور متکلم کے دل میں اللہ ڈالے گا اور وہ متکلم جب بات کرے گا تو اس ذاکر کے ذکر کی وجہ سے اس کی بات میں جان پیدا ہوگی اور وہ کچھ کام کر کے آئے گا تو ذکر کو دعوت سے بڑی نسبت ہے اسی طرح تحجد کو دعوت سے بڑی نسبت ہاں خوب یاد رکھ تحجد کو دعوت سے بڑی نسبت جب دعوت کی صورت کو اللہ نے اتارا یا محبوب اٹھیے درائیے لوگوں کو اور رب کی برائی بیان کیجیے تو اس کے بعد فوراً سورہ مزمل اتاری کم اللہ نصفه منه قليلا او عليه ورتل القران حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اس کام میں سب سے بڑی مدد تہجد سے ملتی ہے ہمارے اس کام میں سب سے بڑی مدد تہجد سے ملتی ہے انسان جتنا تحجد کا پابند ہوگا اور تعالیٰ اس کے قلب سے وہ باتیں جاری کرے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی تو دعوت اور تحجد دونوں کا بہت بڑا یہ فرض نمازیں تو بعد میں آئی ساری فرض نمازیں جو ہے نا وہ تو ہجرت سے دو یا تین سال پہلے آئے لیکن تحجد بالکل شروع میں آ گئی اس لیے کہ اللہ نے پہلے اقراب رب ہوتا ہے اور اس کے بعد یا مدثر ہوتا ہے اور اس کے بعد یا المزمل ہوتا ہے تو تحجد بہت پہلے آئی ہے اور فرائض نماز بعد میں آئی ہے تو تحجد کو دعوت سے جوڑ کر فرمایا کہ دعوت دینے والوں تمہیں چاہیے کہ تم تحجد کے ذریعے سے اس کام میں مدد حاصل کرو میں نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا کہ غالباً مہاراشٹر کا کارگزاری پہنچی تو پوچھا حضرت نے کہ کیسا رہا استعمال قوائف حالات کارگزاری فرمایا الحمد للہ اتنی جماعتیں نکلی چار مہینے کی اور چلے کی اور فلاں فلاں جو گنوانا تھا وہ سب گنوایا تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی کمی نہ رہی میں انعام الحسن صاحب اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں فرمایا کوئی کمی نہیں رہی وہاں فرمایا نہیں حضرت کوئی کمی نہیں اللہ کا فضل الحمد الحمدللہ بہت ماشاء اللہ تعالیٰ کام ہوا حضرت نے فرمایا وہ بہت سے کام کرنے والے جنہوں نے تحجد نہیں پڑی تھی یہ کمی نہ رہی تو کیا ہوا فرمائے اس کام کو لے کر چلیں گے اور رات میں اٹھ کر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو مدد کیسے آئے گی اللہ تحجد کے ذریعے سے اس کام میں مدد ملتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس نماز کے عادی بنے اس کے بڑے فضائل ہے بڑے مناقب ہے وبیل اسہار نیک بندوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ صبح میں اٹھ کر کے اللہ سے استغفار کرتے اللہ سے معافی مانگتے دعاؤں کا اہتمام کرتے اور چونکہ یہ کام جتنا بڑا ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ بڑا کام ہوتا ہے نا تو ابا جی اس کے جو ہے بہت زیادہ باتیں بیان کرتے بیٹا تم جا رہے ہو بہت بڑا کام ہے دیکھو یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا جب دنیا کے کاموں میں ابا جی اتنی نصیحت کر رہے ہیں تو یہ کام تو وہ کام ہے جو حضرت آدم نو علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نے فرمایا اتنا عظیم المرتبت کام اور اس کے لیے ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کا سلیقہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اللہ سے مانگنے کا طریقہ دیا ہم کہ اللہ سے مانگو اس کام کے لیے اور پھر نکلے دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے تو میرے بھائیو اس وقت فتنے کا دور چل رہا ہے باطل طاقتیں اپنی محنتوں پر لگی ہوئی ہے وہ بھرپور محنت پر لگی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان چین اور اس کے لیے ساری محنتیں ہو رہی ہے جتنی کوشش ان سے بن پا رہی ہے وہ ساری کوششیں ہو رہی ہے ایسے موقع پر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی اللہ کی یادوں سے بھریں اور اپنی نسلوں کے دلوں کو بھی اللہ کی یادوں سے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو سنتوں کرنا سنت والا عمل وہ ہے جو اللہ کے وہاں قبول ہوتا ہے اور بے سنت کا بڑے سے بڑا عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے حضرت شیخ معذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کے برتن میں چھوٹا سا عمل لے کر جاؤ گے دو رکعت نفل کا اللہ اس پر بخشش کا سکہ لگائے گا اور جس میں سنت نہیں ہوگی وہ بڑے سے بڑا عمل منہ پہ مار دیا جائے گا سنت بہت بڑی چیز سنت رسول والی زندگی ہماری اپناؤ ایمان میں یہ چیز سنت رسول اللہ کے حبیب پاک قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بہت بڑے جسٹ چیف جسٹس تھے ہارون رشید کے دربار میں شکایت یہ پہنچی کہ قاضی آفیہ جو ہے وہ حکومت کے مال کو غلط استعمال کرتے ہیں تو ہارون رشید نے بلایا اب سارے وزرا بہتے ہوئے اور پوچھتاچھ چل رہی ہے ان کا مقدمہ کیس چل رہا ہے اور اتنے میں ہارون رشید کو چھینا دے سنو سنت کا فائدہ ہارون رشید کو چھینا دے تو سارے مجمے نے یہرا اللہ کہا قاضی آفیہ نے نہیں کہا تو ہارون رشید کہنے لگا کہ سب نے مجھ کو دعا دی میری چیت پر آپ نے مجھ کو دعا نہیں دی یہ آپ کا کیس ہے اس لیے فرمایا یہ مسئلہ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چیخنے والا الحمدللہ للہ پڑھے تو جواب دینا ہے یہ رحم اللہ سے آپ نے نہیں پڑھا اس لیے میں نے جواب دیا حدیث پر عمل کیا میں نے اس لیے نہیں کہ میرا کیس ہے میں نے حدیث پر عمل کیا ہارون رشید نے اس پر یہ کہا کہ جو آدمی خلاف سنت دعا نہیں دے سکتا وہ حکومت کے مال میں اصرار کیسے کرے گا اسی پر ان کی باعزت رہائی ہو گئی ہمارے درشہ صلی اللہ علیہ بہو نے اس پر فرمایا کہ قاضی آفیہ کی رہائی اتباع سنت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت بڑی چیز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں لاؤ ہمارے بچے جو غلط کاٹتے ہیں جس کو منع کیا گیا قضا کہا جاتا ہے نبی نے لانت بھیجی تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنا ہے اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنا ہے اپنے بیوی بچوں کی بھی اصلاح کرنا ہے اپنے محلے کی بھی اصلاح کرنا ہے اپنی بستی کی بھی اصلاح کرنا ہے اور پھر پوری امت کی اصلاح کرنا ہے ہم اپنی اپنے سے شروع کریں میں خود محتاج ہوں مجھے ضرورت ہے اور جب میں اپنی ضرورت کو سمجھ کر کے اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو یقیناً شانو منوالا ہوں ہمارے تربیت کے راستے نکالے یقیناً راستے نکلے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمیں کام دیا جو اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں اس کام کو اسی امت کو کرنا ہے اس امت کے امیر کو غریب کو اس امت کے مالدار کو اس امت کے غریب کو اس امت کے بڑے کو اس امت کے چھوٹے کو اس امت کے مرد کو اس امت کی عورت کو ہر ایک کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم میرے نبی کے اس کام کو لے کر چلو لیکن اصول کون سے چلیں گے پر میں اصول وہ چلیں گے جو میرا نبی تم کو دے دیتا ہے ہمارے یہ جو سارے اصول ہیں چھ صفات کے تحت جو سارے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اصول یہ حدیثوں سے ثابت نے مجھ کو وہاں میں ایک جگہ پر مجھے پوچھ لیا کہ یہ جو مسجد والی جماعت ہے وہ کہاں سے ثابت ہے اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس میں نے کہا ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ مہمان آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس کے وہاں دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ ایک کو لے جائیں اس لیے مومن اس لیے کہ مومن کے وہاں دو کے کھانے میں ایک شریک ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے اور تین کا ہو تو ایک کو لے جائیں چار کا ہو تو ایک کو لے جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین کو لے آئے ایک کے بجائے تین کو لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس کو لے گئے حضرت تو حضرت تھی اور کے اکبر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ان مہمانوں کو کھلا دینا عشاء کی نماز کے بعد فرمائن کو کھلا دینا اور میں حضرت سے چونکہ ابھی مشورے میں بیٹھوں گا عشاء کے بعد تو مجھے دیر ہو جائے اور سدی کے اکبر بہت دیر سے تشریف لائے تو مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو سدی کے اکبر کی بیوی نے فرمایا کہ کیا عجب ہے کہ آپ مہمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا نہیں تو حضرت اپنے بیٹے عبد الرحمان پر غصے ہو گئے یا گل سر ان کو کھانا نہیں کھلایا تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی انہوں نے منع کیا میں تو کھلا رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کھا لو تمہیں مبارک نہ ہو لاہنی اللہ اس سے میں فرمایا تمہیں مبارک نہ ہو میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں کھاؤں گا صدیق نے کھا لی تو مہمانوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی قسم کھاتے ہم بھی نہیں کھائیں گے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان آ گیا اللہ لاؤ اور تھوڑا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا اور اپنی قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ دینے کو کہا اور مہمانوں کو ساتھ میں کھلایا اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عشاء کے بعد بہت دیر تک حضرت سے بیٹھ کر مشورے فرماتے تھے یہ ہماری مسجد والی جماعت کی روایت ہے اسے ثبوت ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر امت کی فکریں لے کر کے بیٹھنا اور یہ سوچنا کہ ہماری بستی میں نمازی ہے بے نمازی ایمان کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے اور جماعتوں کی ترتیب کیا بنانا ہے یہ فکریں لے کر کے بیٹھنا یہی مسجد والی جماعت کا مسئلہ ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہمارے سارے اصول جو ہیں وہ ہمارے اکابر نے احادیث سے نکالے یہ سب حدیث شریف سے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی گزارے اور ہمارا یہ کام جو ہے وہ اصول کے تحت چلے بے اصولی نہیں بے اصولی سے برکتیں اٹھ جاتی اصول کے ساتھ چلے امیر کی اتباع کرتے ہوئے ساتھیوں سے ملتے ہوئے تو من احسن قولا ممن دعا الى وعمل صالحا وقال انني اور یوں کہیں میں پہلے مسلمان اپنے ایمان کی فکر اور پھر دوسروں کے ایمان کی فکر حضرت جی معینام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرا دے تو حضرت فرمائے تیری اصلاح کون کرے گا تیری اصلاح کون کرے گا فرمایا نیت یہ کرو کہ اللہ میری اصلاح بھی کر دے اور میرے ذریعے سے دوسروں کو بھی پہلے اپنی فکر اللہ میری بھی اصلاح کرے اور میرے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح کرے اور اگر میں اس نیت سے چلا کہ اللہ میرے ذریعے سے دوسروں کی اصلاح کرے تو میری اصلاح کا کیا مسئلہ اور یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال میرے بھائی یہ ہمارا اجتماع اور اس طرح جمع ہونا ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ یہ انبیاء والی جو ہے محنت ہے اور حضرت انبیاء کرام علی وسلام نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی اب کوئی نبی نہیں اب اس کام کو امت ہی کو کرنا ہے اور امت کو فکرے لے کر کے چلنا ہے تو یہ بہت بڑا کام بہت بڑا کام ہے کنتم خیر للناس بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ روایتوں میں ہے مشکات شریف میں ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والا اس کے پاؤں پر غبار بھی لگ جاتا ہے غبار فرمایا وہ پاؤں کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جس پاؤں پر اللہ کے راستے میں غبار لگ جائے گا اللہ نے جہنم کو حرام کر رکھا اور روایتوں میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں چلتا رہا اور اسی میں موت ہو گئی تو قیامت تک وہ اسی عمل پر لکھا جائے اسی عمل ابھی ایک ساتھی کینیا میں جماعت میں چل رہا تھا اور اچانک بیچارے کو گولی مار دی شہید ہو گیا حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک اللہ اس پر دعوت کا ثواب دیتا رہے رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی سے گر گئے اور سر میں چوت لگی انتقال ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو جو ہے اس طرح رکھو جیسے احرام رکھا جاتا ہے یعنی سر کھلا رکھو یہ ان کی خصوصیت کہ سر کھلا رکھو اور جیسے احرام میں خوشبو نہیں لگائی جاتی ان کو خوشبو مت لگانا ان کو ایسے ہی دفن کر فرمایا کیوں یا رسول اللہ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑتا ہوا ہے اللہ تو جو نیک کاموں پر اللہ کے وہاں جاتا ہے اس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ اسی میں شمار فرما دیتے تو کیا بہتر ہو کہ ہماری ساری زندگی اسی پر کھپ جائے اور آخری لمحات تک ہم اسی کام کو اپنے سینے میں لے کر کے اس کا درد اس کا غم اس کی فکر اور چاہے ہم جماعت میں ہو یا گھر پہ ہو لیکن دل کی فکر جو ہے نا وہ خود جماعت ہے ہم اپنے گھر پہ ہیں لیکن دل میں فکر یہ ہے کہ میری بستی میں مجھے گز کرنا ہے میری بستی میں مجھے فلاں کو دعوت دینا ہے میری بستی میں فلاں بے نمازی ہے میری بستی میں فلاں کو ذرا محبت سے کچھ بات کرنا ہے یہ گھر پر بیٹھے بیٹھے فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی یہ بھی دعوت ہی کا کام ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اسی فکر میں رہتے اسی فکر میں رہتے اسی لیے حضرت کے جب کچھ بال سفید ہو گئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم برہاپا آ گیا آپ کی داری میں تو حضرت نے فرمایا شیبت نے ہودا سورہ ہود نے مجھے برہا کر دیا سورہ ہود میں کیا ہے فستقیم کما امیر پیغمبر جیسے ہم نے کہا ہے موت تک اس پر باقی ہو فرمایا اس نے مجھ کو برہا کر دیا تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ صرف دنیا میں گزارے صرف کمانے کے لیے گزارے یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ ہماری دنیا کو بھی دین بنائے ہماری کمائی کو بھی دین بنائے اور ہم آخرت کی فکروں کے ساتھ اپنے اپنے اپنی زندگی کو گزارے اور رات دن اللہ کی فکر اس کے دین کی فکر اور اس کی شریعت کی فکر کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو بزنس کرتے ہوئے بھی دائی ہے تجارت کرتے ہوئے بھی دائی سفر کرتے ہوئے بھی دائی گھر میں سوتے ہوئے بھی دائی ہر صورت میں ہم دائی اور اگر یہ فکر نہیں ہے تو اس صورت میں دعوت کی صفات ہم میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دعوت والی زندگی سے آخری لمحے تک وابستگی نصیب فرما اور اور جو ہے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان کو موت تک بچا کر لے جاؤ ہاں موت تک اس ایمان کو بچانا ہے ساری عبادتیں چھوٹ جاتی ہے ایمان چھوڑنے کی ہدایت نہیں بے ہوش ہو گئے نمازیں ختم بے ہوش ہو گئے پورے رمضان کا مہینہ بے ہوش رہے روزے ختم ساری عبادتیں ختم لیکن ایمان ایک ایسی عبادت ہے جو موت تک ہمیں بچا کر کے لے جا رہا ہے اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنا ایمان اللہ نے جیسا دیا تھا ویسے صحیح سالم اس امانت کو لے جاؤ اللہ کے پاس اگر اس امانت کو لے کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا آخرت بھی بہتر بنائے گا ہمارا کاروبار بھی بہتر بنائے گا ہماری اولادوں میں بھی دین آئے گا ہمارے گھروں میں بھی دین آئے گا اور ہماری ہماری ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی حضرات صاحب کرام یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے کاروبار کرتے تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ تیرے کاروبار میں بہت برکت دی بخاری شریف میں ہے کہ وہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ آمدنی آمدنی ہوتی رہتی تھی ہمارے وہاں کہتے ہیں نا کہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے تو وہ جہاں ہاتھ ڈالتے تھے عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے فرمایا پارٹنر بنا لو یار تمہاری برکتیں بہت ہیں مجھے بھی رکھ لو ساتھ کچھ میرے بھی لے لو اندر میں آج کل تو سب کہتے ہیں نا پارٹنر بخاری شریف میں عجیب و غریب روایت ہے کہ تین ساتھی جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے بنی اسرائیل کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین ساتھی سفر کر رہے تھے اور شدید بارش کی وجہ سے گار میں چلے گئے ایک بہت بڑا پتھر آیا دروازہ بند ہو گیا نکلنا مشکل تو ان تینوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں جو نیک عمل ہو اس کو یاد کر کے دعا کرو اس نیک عمل کی برکت سے اللہ پتھر ہٹائے گا تو ایک نے دعا کی کہ اللہ میں نے میرے والدین کی بہت خدمت کی ہے راتوں میں دودھ پلایا کرتا تھا رات بھر کھڑا رہتا تھا اللہ میرا عمل پسند ہو تو اس پتھر کو ہٹا دے تو اللہ نے تھوڑا سا ہٹایا معلوم ہوتا ہے اس کا وہ عمل قبول تھا دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میرا چچازاد چچازاد بہن تھی میری اور وہ مجھ سے قرض مانگتی تھی اور میں شرط رکھتا تھا کہ منہ کالا کرنے دیا لیکن وہ ہر وقت منع کرتی تھی ایک مرتبہ وہ مجبور ہو گئی اور اس نے قبول کر لی میری شرط رکھ اس کو سو دینار کی ضرورت تھی میں نے اس کو دیے اور جب قریب ہوا تو اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے در اللہ سے در اللہ تیرا خوف مجھے یاد گیا میں اس وقت اٹھ گیا وہاں سے اگر میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس کو ہتا دے اور ہتا تیسرے نے کہا کہ اللہ میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لیا تھا شام ہوئی وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اس نے مزدوری لی نہیں مجھے خیال ہوا کہ اس کی مزدوری میرے پاس پڑی ہے تو میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیا اس اب کچھ وقت کے بعد وہ آیا اس نے کہا میری مزدوری لاؤ تو میں نے کہا کہ یہ سارا مال تیرا ہے وہ کہنے لگا اتنی سی تھی اتنا مال نہیں کہا بھائی تو چھوڑ کر چلا گیا تھا تو میں نے تجھے پارٹنر بنا لیا میں نے تجھے اپنا پارٹنر بنا لیا اور تیرے پیسے میں نے اس میں لگا دیے یہ سب نفع ہے تیرا ہمارے دین اس روایت پر فرماتے ہیں کہ وہاں تو مزدور کو پارٹنر بنا کر نفع دیا جا رہا ہے اور ہماری بدماملتی کا حال یہ ہے کہ ہم پارٹنر بنا کر کے اس کا حق ادا نہیں کرتے معاملات کی ہماری بڑی کمی ہے ہمارے معاملات جو ہے نا اس کی وجہ سے پھر ہمارا کام بدنام ہوتا ہے ہماری دعوت بدنام ہوتی ہے علم بدنام ہوتا ہے اپنے معاملات کو صاف رکھو تاکہ ہمارا دین دعوت علم ہمارا نبی ہمارا قرآن بدنام نہ ہو تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا اس پر حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے شاملی کے اجتماع میں یہ ہم نے ہمارے حضرت سے سنا حضرت شیخ یونس صاحب سے شاملی کے اجتماع میں حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا اسی روایت کے اوپر کہ ان تینوں نے ان تینوں نے اپنے معاملات کو درست کیا تو اللہ نے دنیا کی چتان کو ہٹا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر تم اپنے معاملات کو درست کرو گے اللہ جہنم کی چتان کو ہٹا دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاملات صاف ستھرے تاکہ ہمارا دین ہماری شریعت ہمارے نبی ہمارا کام یہ بدنام نہ ہو جائے بہرحال تعالیٰ جل شان و والہ نے بہت عظیم المرتبت یہ کام دیا ہے کوئی نبی اب نہیں آئے گا ہمیں اسی کام کو کرنا ہے اور مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے اور اپنا حرز جان بنانا ہے اور اپنے دل میں اس کے قرن اور درد اور اس کو غم کو بٹھانا ہے اور اپنے وقت کو وقت میں سے وقت نکال کر اللہ کے راستے میں لگانا ہے اور اس کی فکریں کرنا ہے کہ ہم میں بھی دین زندہ ہو اور امت میں بھی دین زندہ ہو جائے اور اس کے لیے میرے بھائیوں رکھے جاتے ہیں سب کو جمع کیا جاتا ہے دین کی فکریں دلائی جاتی ہیں اور آخرت کا شوق دلایا جاتا ہے آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے رغبتیں دلائی جاتی ہیں تو بہرحال اچھے انداز میں اچھے طریق پر اس کام کو ہمیں کرنا ہے شان ہوا منوال ہو ہم تمام کو موت تک ایمان سے وابستہ رکھیں اللہ جل شان ہم تمام کو موت تک اس کام سے وابستہ رکھیں اللہ جل شانو آخری لمحات تک جب کہ ہمارے سانس نکلے ہم اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے اور ہم دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو اس کا نبی بھی ہم سے خوش ہو اس حال میں ہم اللہ ہم ہم جو ہیں دنیا سے رخصت ہو دنیا ناراض ہوتی رہے ہوتی رہے دنیا کی تو عادت ہے ناراضگی کی اصل تو اللہ کی رضا ہے اگر وہ راضی ہو گیا تو ہمارے لیے سب کچھ ہے دنیا چاہے ناراض ہوتی رہے اصل مسئلہ اللہ اور اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر وہ ناراض ہیں تو ساری دنیا کی رضا سے کچھ نہیں ہوگا حضرات صاحب کرام نے اپنی زندگیوں میں کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ راضی اور یہ راضی وہاں تو فکر یہی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا نبی راضی ہو جائے بس وہ امال کرتے تھے کہ جس سے نبی علیہ السلام وسلام جب بدر کا مسئلہ پیش آیا اور حضرت کے سامنے یہ بات آئی کہ ابو جہل بہت بڑا لشکر لے کر کے نکلا ہے اور اس نے چیلنج کیا ہے اور وہ بدر کے میدان میں آ رہا ہے اور ہمیں بدر کی دعوت دے رہا ہے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے تو حضرت ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہم بڑی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیتے جنہوں نے یوں کہا تھا کہ سمینا وا سینا ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے ہمارا یہ جواب نہیں ہمارا جواب ہے سمینا واپا ہم نے سنا ہم آپ کی اطاعت کریں گے ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر آپ بر کے دماغ تک ہمیں دوڑنے کو کہیں گے ہم وہاں تک بھی آپ کے ساتھ دوڑیں گے حضرت آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے روایت میں ہے کہ حضرت کا چہرہ مقدار کی تقریر کو سن کر ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے حضرت خوش ہو رہے تھے عبداللہ ابن مسعود اس حدیث شریف کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تقریر مقداد نے کی اور حضرت خوش ہوئے تو میرے دل میں آیا کاش یہ تقریر میں کرتا تو اچھا ہوتا تاکہ حضرت مجھ سے خوش ہو جاتے صحابہ کی ہر وقت فکر یہ رہتی تھی کہ نبی خوش ہو جائے نبی خوش ہو جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے اور اس کے لیے وہ امان کرتے تھے وہ جان دینے کے لیے تیار وہ مال دینے کے لیے تیار نبی نے جو مانگا نبی کے قدموں میں ڈال دیا بس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہمیں چاہیے یہ دو راضی ہیں تو ہمیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں اور اگر یہ دو ناراض ہیں تو ساری دنیا کی رضا سے کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تا دم حیات آخری لمحات دعوت سے ہمیں خوب ربط نصیب فرمائے وابستگی نصیب فرمائے اور اس کام کو لے کر ہم سب کو گاؤں گاؤں دیہات دیہات شہر شہر ملک ملک چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت مانگا جاتا ہے اسی کے لیے وقت مانگا جاتا ہے بھائی کوئی فرصت میں نہیں ہے یہ یاد رکھو سب کو اپنے کام ہوا کرتے ہیں لیکن ایک ہے دنیا کا کام اور ایک ہے حقیقت میں آخرت کا کام اصل کام آخرت کا ہے لیکن میری اور آپ کی ناسمجھی کی بنیاد پر ہم نے دنیا کو اصل سمجھا آخرت کو ثانی سمجھا دوسرا سمجھا حالانکہ اصل آخرت ہے اور دنیا دوسرے درجے پر ہے تو ہمارا وقت جو ہے وہ آخرت کے لیے لگنا چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس چلے چار مہینے کی ترتیبوں کے لیے وقت مانگا جاتا ہے بتائیں بھائی جس نے نام لکھا دیا وہ بھی کھڑا ہو جاؤ اور جس کو اپنے دل میں آتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاؤ www.attableek.com the Reviver of iman ہر مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں باہر گھومنے کی فضائیں نہ بنایا کریں وقت اپنا ضائع نہ کریں کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ ہمیں معمولی معمولی بہانوں سے یہاں سے باہر لے جاتا ہے پیشاب کا تقاضا ہے پھر کوئی دوست مل گیا ادھر اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئے تو ایسے باتوں میں لگے کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ عین میری ہدایت کی کوئی بات آ رہی تھی اور شیطان اس کو اٹھا کر لے گیا اور ہم اس سے داخل ہو جاتے ہیں جب ہمارے اقابی تشریف لا رہے تو ہم ان کی ہر مجلس میں شریک ہوں ان کی باتیں سنیں اور اپنے دل پر لینے کی فکر کریں کوشش کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اس پر ڈھالیں گے بنائیں گے بھائیوں مرنا ہے ہم سب کو اللہ کو حساب دینا ہے مجھے بھی آپ کو بھی سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے صاف ستھری روح لے کر کے ہم اللہ کے پاس جائیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے کہ جیسی روح میں نے دی تھی ویسی لے کر آیا اور اگر میری روح گندی ہے اور وہ گندگیوں سے آلودہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی ناراضگی ہوگی تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی روح کو صاف ستھری توبہ کے ذریعے سے اعمال کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کے دین کی محنت کے ذریعے سے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ذریعے سے اپنی روح کو صاف ستھری بنائیں ایسی صاف ستھری بنائے کہ مرنے سے پہلے یا تو نفس رب راضیت مرضیہ فد فی عبادی ود خلی اور عجیب و غریب نقطہ صاحب روح المعانی نے لکھا کہ پہلے فد فی عبادی کہا میرے نیک بندوں میں اور پھر جنتی بعد میں کہا فرما اشارہ کیا دنیا میں نیکوں میں رہیں گے تو جنت میں بھی نیکوں کی صحبت ملے گی اگر دنیا ہی میں نیکوں کے ساتھ نہیں رہے بروں کے ساتھ گندی زندگی فسادی زندگی گناہ والوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو پھر جنت کا داخلہ نہیں ہوگا تو فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اس لیے ہمیں اپنی روح کو منزہ مصفہ صاف ستھری بنانا ہے توبہ کے ذریعے سے اور میں سو فیصد کہتا ہوں سو فیصد آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم اس کام میں چلتے ہیں اور مسجدوں میں ہمارا قیام رہتا ہے چالیس دن کے لیے یا چار مہینے کے لیے تو اللہ توفیق دے ہی دیتا ہے توبہ کی دل پر توبہ کا جو ہے کچھ نہ کچھ غم آ جاتا ہے کہ مجھے معافی مانگنا چاہیے مجھے معافی مانگنا چاہیے حضرت ابراہیم صاحب دیو اللہ دامت خاتون نے ایک واقعہ بیان کیا تھا فرمایا کہ سعودی کی ایک جماعت آئی تھی انہوں نے چالیس دن گزارے اور آخری چند دن مرکز میں گزارے جب وہ جانے لگے تو ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک آدمی جو ہے وہ اچانک دوڑتا ہوا آ گیا اور جو ہے میری گاڑی سے تکل لگ گئے وہ مر گیا خیر میں نے کسی طرح بہانہ بنایا یہ کیا وہ کیا تاکہ مجھ پر دیت نہ آئے شریعت میں دیت ہے قتل خطا کی پیسے دینے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس پر دیت نہ حضرت میں کیا کروں حضرت نے فرمایا کہ دیت دے دو دے دو اس لیے کہ اسلام کے قانون کو مان لو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدل میں بہترین بدلہ دے گا وہ گئے اور جانے کے بعد ان کو دیت دے دی حضرت نے یہ واقعہ کسی جگہ خود بیان کر کے فرمایا کھرور میں نے ہاں حضرت نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ جب اس دعوت میں چلے تو اس صورت میں ایک دیت کے دینے کا جذبہ پیدا ہوا یہ کام ہے ہی ایسا کہ راتوں میں رونا نصیب ہو جاتا ہے یہ کام ہے ہی ایسا کہ ایمان کی فکریں نصیب ہوتی ہیں یہ کام ہے ہی ایسا کہ آخرت کی فکریں نصیب ہو جاتی ہیں یہ کام ہے ہی ایسا کہ اندر سے بے چینی پیدا ہوتی ہے اللہ کیسے راضی ہو جائے تو اللہ کی رضا کی دل میں فکریں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اس کام کے اندر خلوص اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم چلتے ہیں تو پھر والذین جاہد فینا لنہدینہم حدی سب لنا جو ہمارے راستے کا مجاہدہ کرتا ہے لنہدینہم حدی سب لنا اس کا ترجمہ حضرت حانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اوہو ایسا ترجمہ فرمایا حضرت نے فرمایا جب کوئی میرے راستے کا مجاہدہ کرتا ہے میں اس کو ہاتھ پکڑ کے ہدایت پر لے جاتا ہوں اور اللہ جب ہاتھ پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتے تو اس راستے کا مجاہدہ ہدایت پر چلنے ہدایت پر لے جانے کا ذریعہ بنے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے درو شریف اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم نفسه وزنة عرشه ومداد کلیماتی اللهم صل على سيدنا و وشفيعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم ایمانا دائما وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعینا باقیا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا وعملا صالحا صالحا قبل قبل قبل الموت الموت الموت نعوذ من علم لا لا لا لا ينفع وقلب تخشع ونفس تشبع استجاب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم بہت قصروار ہیں اللہ ہمارے رات دن اور ہمارے سدائل قبائل سب کو معاف فرما دے اللہ ہمیں ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا ہمیں خود ہدایت پر چلا ہمارے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت فرما اللہ ہمیں تائبین میں سے بنا عابدین میں سے بنا ساجدین میں سے بنا محبوبین میں سے بنا اے اللہ جن بندوں سے تو خوش ہوتا ہے اس میں سے ہمیں بنا دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اس میں سے ہم کو بنا دے اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے ان میں سے ہم کو بنا دے اللہ جن پر تو ناراض ہوتا ہے جن پر تو نے مغزوب علیہم کہا جن پر تو نے ظالین کہا اللہ ان سب سے ہماری فادر فرما دے اللہ ان جماعتوں میں داخل ہونے سے حفاظت فرما اے اللہ جتنے ارادے ہوئے ہیں ان ارادوں میں پختگی عطا فرما ان کا نکلنا آسان فرما ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کی کفالت فرما ان کے اہل ویال کی کفالت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما الہ العالمین ان کا نکلنا بے حد قبول فرما ان کی نصرت اور مدد فرما اے الہ العالمین جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اور جس کا ہونا تجھے پسند ہے اللہ ان سب کو قبول فرما لے ہمارے اس کے استعمال بےحد قبول فرما آنے والے اقابر کو صحت اور عافیت عطا فرما تندرستی عطا فرما اے العالمین ان کے آنے کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا اے اللہ ان کی باتوں کو سن کر کے عمل کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما آخرت کی فکریں عطا فرما اللہ موت کی فکر نصیب فرما قبر کی فکریں عطا فرما اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما بیماروں بیماروں کو شفا دائمہ مستمر عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا رحم اللہ لا اله الا الله وحده لا شريك